والے بڑی بزرگی والے بڑے کمالات اور بڑے خوبیوں والے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علا کی کچھ باتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے تمام پیغمبروں کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نمبر ہے پہلا نمبر ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ تعالی نے آپ کی پوری زندگی میں بڑے بڑے امتحان لیے پریشا لی ایگزام لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں مدرسے میں سال میں دو تین مرتبہ جو ایگزام اور پریشا ہوتی ہے اس کو پریشا کہا جاتا ہے یہ تو بہت معمولی امتحان اور معمولی پریشا ہے اصل امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس دنیا کی پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں جو امتحان ہوتا ہے جو پریشا ہوتی ہے وہ اصل امتحان اور اصل پریشا ہے ایک انسان کے سامنے حلال اور حرام دو تقاضے آوے چھوٹی سی حلال کی روزی آوے اور بڑی حرام کی روزی آوے یہ اس کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ حلال اور چھوٹی راس چھوٹی روزی لیتا ہے یا حرام کی بڑی روزی کے چکر میں پڑتا ہے اس کو امتحان کہا جاتا ہے اب جو حلال کو اپنائے گا اللہ راضی ہوں گے امتحان میں پاس ہوگا جو حرام کو اپنائے گا اللہ ناراض ہوں گے امتحان میں ناکام ہو جائے گا ایک طرف گناہ آئیں گے ایک طرف نیکیاں آئے گی اللہ دیکھیں گے میرا بندہ نیکی کے راستے پہ جاتا ہے یا گناہ کے راستے پہ جاتا ہے یہ امتحان ہے یہ پریشا ہے اللہ کی طرف سے اب اگر گناہ کے راستے پہ گئے تو ناکام ہو گئے اللہ ناراض ہو جائیں گے اور نیکی کے راستے پہ گئے اللہ راضی ہو جائیں گے پاس ہو جاؤ گے یہ جو پریکٹیکلی لائف میں عملی زندگی میں جو امتحان آتا ہے وہ اصلی امتحان ہے وہ اصلی پریشا ہے اور جو آدمی اس امتحان میں اس پریشا میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے یہاں جنتی ہے اور جو اس امتحان میں ناکام ہوا فیل ہو گیا وہ آدمی اللہ کے یہاں جہنمی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 گے مرتے دم تک اللہ پریکٹیکلی پریشا لیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تمہارا اکیلے کا امتحان نہیں آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے تقریباً کم و بے سوا لاکھ نبی آئے نبیوں کی امت آئی اللہ نے سب کا امتحان لیا سب کی پریشا لی پلیال منیال منل کا کون سچا ایمان والا ہے اللہ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کون پکا اور سچا ایمان والا ہے اور کون ایمان کے اندر جھوٹا اور بناوٹی ہے امتحان تو اللہ لیں گے ہی لیں گے ایک دنیا کے اندر کاغذ کا سرٹیفکیٹ دینا ہو تو اس کے لیے امتحان لیا جاتا ہے جس کاغذ کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو کتنی کا پنچاون سال کی عمر ساٹھ سال کی عمر ہوئی کا ریٹائر کی عمر آ گئی اور سارے سرٹیفکیٹ بیکار ہو گئے کسی کام کے لیے جس سرٹیفکیٹوں کی ویلیو اتنی کہ وہ ریٹائر لائف تک کام آتے ہیں پھر انسان کو کام بھی نہیں آتے تو اللہ اتنی بڑی جنت دے وے اور امتحان نہیں لے وے ایسا کیسے ہوگا امتحان تو اللہ لیں گے سب کا لیا اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اللہ کے سب سے لادلے پیارے چہیتے بندے اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اللہ نے نبیوں کا امتحان دیا پیغمبروں کا امتحان لیا اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس اللہ کو جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اللہ اس سے امتحان بھی زیادہ لیتے ہیں نبی اور پیغمبر اللہ کے چہیتے لاڈلے پیارے تو اللہ نے ان کا امتحان بھی بڑا لیا پھر دوسرا نمبر آتا ہے تمام انسانوں میں صحابہ کرام کا نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے صحابہ کا اللہ نے صحابہ سے بھی امتحان لیا او ہو قرآن میں اللہ نے ان کے امتحان کو ذکر فرمایا اولا کلین کریم اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اللہ کے یہاں یہ سمپلیمنٹری اور کاغذ اور پین کا امتحان نہیں ہوا کرتا اللہ تو امتحان لیتے عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر کہ کون ڈر ڈر کی زندگی گزارتا ہے اور کون آوارہ اور آزاد بن کے زندگی گزارتا ہے کون شریعت کی بارڈر میں رہ کے زندگی گزارتا ہے اور کون فری لائف آزاد زندگی گزارتا ہے اللہ یہ امتحان لیتے ہیں تو وہاں اللہ قربانی کے دن آتے ہیں حج کے دن آتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا تھا مل یا رسول اللہ حضور یہ قربانی کیا چیز ہے ارشاد فرمایا سنت ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے اور میرے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم حج کرتے یہ کس کی یادگار ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کعبہ شریف بنایا اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو وہ یا تو کری جا لوں ابراہیم کعبہ بنا دیا اب ذرا اعلان کرو حج کی اذان دے دو اور آپ اس جنگل میں کھڑے ہو کر اس دن مکہ جنگل تھا شہر نہیں تھا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی کا اس جنگل میں کھڑے ہو کے حج کا اعلان کر دو حج کی اذان دے دو تمہارا کام اس جنگل کے اندر اذان دینا ہے اللہ نے فرمایا ہمارا کام اس کی آواز کو پہنچا دینا ہے ہم پہنچائیں گے پہنچاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو دنیا میں آواز پہنچی جو دنیا میں نہیں تھے ان کی کانوں میں بھی آواز پہنچی جو ماں کے پیٹ میں حمل میں تھے ماں کے پیٹ میں بچے تھے وہاں بھی آواز پہنچی جو باپ کی پیٹھ میں تھے ابھی جنم نہیں ہوا ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچی اور جو آواز پہنچی تو جس نے جتنی مرتبہ لبے پڑی ابراہیم علیہ السلام کی اذان کے اوپر اللہ اس کو اتنی مرتبہ حج نصیب فرمائیں گے یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اتنے بڑے اللہ کے نبی قربانی ان کی یادگار کابت اللہ ان کی یادگار حج ان کی یادگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کون ہوں میں کیا ہوں ارشاد فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں حضور فرماتے کہ میرے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا تھا کہ جب کابت اللہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر چھ دعا مانگی اللہ سے اس میں چھٹی دعا یہ مانگی سبحان اللہ جو آج تک دنیا کی ہسٹری میں کسی نے ایسی دعا مانگی نہیں کوئی مانگے گا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے چھٹی دعا مانگی ربنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اس مکہ میں جہاں میں نے تیرا گھر بنایا اسی مکہ کے لوگوں کے اندر تیرے ایک رسول کو تو پیدا فرما ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی لیکن تھوڑا زمانہ لگے گا ہم تمہاری اولاد میں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے دادا جان کی دعا کی برکت ہوں میرے دادا نے مجھے مانگا تھا کابت اللہ کے بناتے وقت کے اوپر اتنے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن ان کا بھی اللہ نے امتحان لیا اور امتحان بھی کیسا پوری زندگی امتحان سبحان اللہ پیدا ہوئے جوان ہوئے ابھی تو سمجھ بوجھ کی زندگی میں قدم رکھا اور امتحان چالو اللہ کی طرف سے پہلا امتحان کس کی عبادت کرو اس لیے کہ عراق میں پیدا ہوئے اور سارا عراق وہ زمانے میں بت پرستی والا ہے مورتی پوجا ہو رہی ہے جاؤ دیکھو وہاں پر کہ میں میں کیسے بت پرستی کروں اللہ کے نبی پہلے سے بت پرستی سے بچے بچائے ہوتے ہیں چنانچہ سورج دیکھا چاند دیکھا ستارے دیکھے اور قوم ہے کبھی چاند کی پوجا کر رہی کبھی ستارے کی کبھی سورج کی کا نا میں یہ ڈوبنے والوں کی پوجا نہیں کرتا جو صبح نکلے شام کو ڈوب جاوے رات کو نکلے صبح ہونے سے پہلے ڈوب جاوے ایسوں کی میں عبادت نہیں کرتا پہلا امتحان اللہ نے لیا ابراہیم کس کی عبادت کرو گے تو فرماتے ہیں ان سی و رب ربال خدا بندہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میری زندگی کا ہر کام ایک اللہ کے واسطے جو سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والا جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے ایک پریشا پوری ہوئی تو دوسری پریشا اور امتحان گھر میں سے آئی پورا گھر مخالف پوری فیملی مخالف پورا خاندان مخالف پورا ملک مخالف اور ایک اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ کلمے کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی معمولی بات ہے کہ پورے ملک میں حکومت ایک طرف خاندان ایک طرف فیملی ایک طرف باپ ایک طرف اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ابا جان کو دعوت دی وحیز راہیم ال ابھی آزر اراک وقومک فی ضلال مبین ہاتھ سے مورتی بناتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو یہ کیسا کام کر رہے ہو ابا جان ناراض ہو گئے گھر سے نکال دیا ملک والے ناراض ظالم بادشاہ نمرود نے آگ جلوا کر کے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا دوسرا امتحان اور ایسے ویسے آگ میں نہیں ڈالا حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ظالم نمرود نے ننگا کیا تھا بدن کے اوپر سے کپڑے اتار لیے مکمل ننگا کر کے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا یہ دوسرا امتحان اور پریشا زندگی میں آئی قدم قدم پہ امتحان آج تو کوئی ہماری ٹوپی پھینک دے گی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں چپل پھینک دے ہوئے ہم ناراض ہو جاتے کہ فلانی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا میری چپل پھینک دی کسی نے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کو پورا ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا ایک کلمے کے واسطے لا الہ الا اللہ دوسرا امتحان آیا اللہ تعالیٰ نے آگ میں آپ کی زندگی بچا لی خدا نے آپ کو حکم دیا نارونی بردو سلام نالا ابراہیم آپ میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے اللہ نے آرڈر کیا خبردار اس کا ایک بال بھی جلنا نہیں چاہیے تو ٹھنڈی بن جا یہ دوسرا امتحان پورا ہوا تو پورے ملک والوں نے کہا ابراہیم کو نکالو تڑی پار کرو یہاں سے یہ ہمارے ملک میں نہیں چاہیے نکال دیا ملک کے عراق والوں نے اور تین آدمی ایک ابراہیم علیہ السلام دوسری آپ کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی نا اور تیسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام یہ تین آدمی پورے ملک میں ایمان والے ہیں باقی کوئی کلمے والا نہیں اور تینوں کو نکال دیا ہے نکلے چلتے چلتے وہ زمانہ نہ ہوائی جہاز ہے نہ ٹرین ہے نہ گاڑی ہے سفر کر کے عراق سے ایجپت گئے مصر گئے تو وہاں نیا امتحان آیا مصر کا ظالم بادشاہ جو عورت بھی وہاں آتی اس کے ساتھ زینا کرتا تھا حضرت سارا آپ کی نیک اور پاک بیوی ان کو لے کر کے پہنچے کہتے ہیں کہ حضرت ہوا رضی اللہ تعالی نہا آدم علیہ السلام کی بیوی جن کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی ان کے بعد دوسرے نمبر کی خوبصورت عورت حضرت سارا رضی اللہ تعالی نہا تھی جب اس فرون ظالم نے دیکھا تو اس نے زنا کرنے کے لیے زبردستی کی اللہ کے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زینا کے امتحان میں حفاظت فرمائی وہ زینا کرنے آگے بڑھا حضرت سارا نے وضو کر کے مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا مانگی اے اللہ آج تک میری زندگی پاک رہی ہے تو اس ظالم کے گناہ سے میری حفاظت فرما وہ آگے بڑھنے گیا اس کے پورے بدن کے اوپر لکھوا ہو گیا زمین پھٹی اور فرون زمین میں دھسنے لگا آدھے بدن تک دھس گیا تو حضرت حاجرہ سے سارا سے معافی مانگتا ہے سارا معاف کر دو سارا معاف کر دو میں نے غلطی کر دی اللہ نے دوسرے امتحان میں نبی کو پار کر دیا اتنا ڈر گیا اور گھبرا گیا کہ اس نے اپنی سگی بیٹی شہزادی پرنسس جس کا نام ہاجرہ تھا کا لے جاؤ اس کو اور جو حضرت سارا کو خدمت کے لیے دے دیا اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح ہوا اور حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کے پیٹ کے نسل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر آگے بڑھے ملک شام گئے وہاں جانے کے بعد امتحان کہ ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ کے آؤ کہاں جنگل جہاں آج مکہ ہے اس دن شہر نہیں تھا کعبہ بھی نہیں تھا کعبہ تو نو علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں اٹھا لیا گیا تھا ریت کا ڈھگلا اس کے نیچے اس کے فاؤنڈیشن اور پائے چھپے ہوئے کا وہاں لے جا کے چھوڑ کے آؤ وہاں انسان نہیں کوئی شہر نہیں کھانا پینا نہیں ایک جوان بیوی دودھ پیتے بچے کو چھوڑنے گئے اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہ سے ربنا انی غیر بیتک المحرم اے اللہ میں نے بیوی اور بچے کو اس جنگل میں جہاں تیرا گھر کعبہ ہوا کرتا تھا آج اس کے پائے ہیں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا تاکہ یہ جنگل منگل ہو جاوے یہ شہر بن جاوے تیرا گھر کعبہ آباد ہو جاوے اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں کتنی بڑی قربانی جوان بیوی دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے ایک وقت وہ آیا کہ وہ دودھ پیتا بچہ جوان ہو گیا حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی امتحان لے رہے ہیں امتحان چالو ہی چالو ہے پریشا چالو ہے کا ابراہیم اپنے اس جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ اس کو ہمارے نام پہ ذبح کرو تو لے کر کے مینا کے جنگل میں گئے اس دن مینا جنگل تھا آج تو ماشاء اللہ چالیس لاکھ حاجیوں کا وہ شہر ہے اس دن جنگل تھا جنگل بیابان میں لے کر کے گئے اللہ اکبر فلما اسلم و اللہ جبین فنا گئی نہ محسنین گردن کو اوپر چھری چلانا کوئی آسان بات وہ بھی جوان بیٹے کے سبحان اللہ پیشانی پکڑ کے جوان بیٹے کو سلایا اور پوری طاقت سے گردن پہ چھری چلا رہے لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا تجھے اسماعیل کی گردن پہ چلنا نہیں ہے یہ تو ہم ابراہیم کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ چھری چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے سبحان اللہ خلیل حضرت ابراہیم نے جنگل میں چھری چلا کے بتلا دی اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم تم امتحان میں پاس ہو گئے بہت امتحان لیے ہم نے پاس ہو گئے ہم اب تم کو ایسا امام اور پیشوا بنائیں گے قیامت تک تمہارا نام دنیا میں زندہ رہے گا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اخیری قاعدے میں بیٹھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے درود پڑھتا ہے اللہ علی محمد علی محمد کما صلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا امیر مجید قیامت تک آپ کا نام زندہ اور جنت کے اندر بھی اونچے مقام کے اوپر میرے بھائیوں اللہ سے مانگنی آفیت اللہ سے مانگنی آفیت سلامتی اور راحت لیکن ایمان اور امتحان یہ لگے ہوئے ہیں زندگی میں اللہ آزماتے ہیں میرا بندہ ایمان پہ جمتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے اور جو بندہ جم گیا اللہ اس کو دنیا آخرت میں نوازتے ہیں اللہ ہم سب کو آفیت نصیب فرمائیں اور اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی رضا کا معاملہ فرمائیں اور اللہ پوری امت کو آفیت نصیب فرمائیں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین